حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سر منڈوانے والوں پر رحمت فرمائے صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول بال کٹوانے والوں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سر منڈوانے والوں پر رحمت فرمائے صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول بال کٹوانے والوں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سر منڈوانے والوں پر رحمت فرمائے صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول بال کٹوانے والوں پر بھی فرمایا اور بال کٹوانے والوں پر بھی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار چوالیس